اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا لکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا لکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہت کچھ بتا رہی ہو آج بہت خوشی ہے خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالی وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے جی ہاں آج کسی معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی سنیں گے بھی جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدری چل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں یقیناً تیار ہو جائیے دل جھومتے جھومتے جائیں گے اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ السلاط اسلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں معراج کا سفر بڑا مبارک سفر بڑا نورانی سفر شاعر لکھتے ہیں نا عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا ایک نئی جگہ ہے ایک نیا انداز ہے اور میں آج اکیلا ایک ناتھ خواہ کے ساتھ نہیں آج الحمدللہ چار چار بڑے پیارے خان رسول میرے ساتھ ہیں ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے کیا گناہ بھی جھوم سکتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آلہ حضرت میرا مشکل الفاظ ہیں کچھ سمجھتے ہیں حضرت فرماتے ہیں پشتے زی سواری کی زین کاٹھی جو ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے کے اوپر اونٹ کے اوپر دو ایک زین لگائی جاتی ہے اچھا اب اس سے اس کے آگے فرما رہے ہیں کہ مغفرت سے مراد بخشش شلک یہ شلک سے مراد یہ توپوں کی سلامی کی جو آواز ہوتی ہے نا اس کو شلک کہا جاتا ہے یا شلک کہا جاتا ہے صدا یعنی آواز لگانا مستانہ جھومتے تھے یعنی مستی کی حالت میں وجد کرتے تھے اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں امام عشق و محبت اعلی حضرت اپنے شعر میں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ بس پھر کیا تھا اللہ عز و کے محبوب کی سواری ابھی براق پر میرے آقا سوار ہونے ہی والے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بڑے بادشاہ کو کسی جگہ پر اگر سروے کیا جائے تو توپوں کی سلامی دی جاتی ہے تو یہاں پیارے آقا علیہ السلام اسلام جب براق پر سوار ہونے لگے تو مغفرت کی شلک یعنی توپوں کی آواز کون سی تھی جو اس بات کی علامت تھی کہ آپ کی کی امت بخشش کر دی گئی ہے اور شفاعت نے خود آگے بڑھ کر نبی پاک علیہ کو مبارک دی کہ جس امت کے لیے آپ رو رو کر دعائیں کیا کرتے مبارک ہو ان کا کام بن گیا ہے اور ادھر امت کے گناہ گاروں کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے وجد میں آ کر مستوں کی طرح جھومنا شروع کر دیا اور گناہوں نے بھی خوشی بنائی کہ اگر گناہ گاروں کی بخشش نہ ہوتی تو ہماری وجہ سے یہ گناہ گار عذاب میں مبتلا ہو جاتے جس جس سے اللہ عز و کا محبوب پریشان ہو جاتا شکر ہے ہم حضور کی پریشانی کا باعث بننے سے بچ گئے کیا تخیل ہے اعلی حضرت کا کہ گناہ مستانہ جھومتے تھے چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف اعلی حضرت فرماتے ہیں عجب نہ تھا رخش کا چمکنا رخش نہ عجب نہ تھا رخش کا چمکنا غزال دم خوردہ سا بھڑکنا شوائیں بکے اڑا رہی تھیں تڑپتے آنکھوں پہ سائے کے تھے واقعی مشکل الفاظ ہیں آئیے سمجھتے ہیں کہ ان ان اشعار میں وہ جو مشکل الفاظ ہیں اس کے کیا معنی ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ عجب یعنی تعجب حیرانگی رخش سے مراد آپ کا چہرہ غزال سے مراد ہرن دم خوردہ جس نے گڑ گڑ کی قطرہ دار شراب پی رکھی ہو تو اس کو کہتے دم خوردہ شراب پیا ہوا شخص اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس شیر سے مراد کیا ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس شعر میں فرماتے کہ معراج کی رات میرے آقا علیہ السلط اسلام کی سواری جو براق تھی اس کے چہرے کی دمک چمک دمک پر تعجب اس لیے نہیں کہ وہاں سمائی ایسا تھا کہ نشائے شراب عشق رسول سے مست ہو کر براق چھلانگے لگا رہا تھا اور اس کا چھلانگے لگانا اس لیے تھا کہ ہر طرف سے تیز روشنیوں کی شعاؤں کے فوارے بکے پھوٹ رہے تھے شعائیں آ رہی تھیں اور آنکھوں میں بجلیاں کند رہی تھی رقص کر رہی تھی جانور کی آنکھوں میں جب خوب روشنی ڈالی جائے بجلیاں ڈالی جائیں تو وہ اچھلتا ہے اور یہاں تو بجلیوں کو براک کی جمع یعنی برق براق کی جم برق کی جمع براق ہے نا تو وہ تو تھا بھی براق اور اس میں بھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسا خمار اس پر سوار ہو گیا کہ وہ براق کو زیبا تھا اور فخر و ناز سے بڑے انداز دکھاتا ہوا وہ آگے چلا اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ کمال کی تخیل ہے کہ ایسی نورانی شعائیں تھیں کہ براق جو ہے وہ ایک مخمور سا ہو گیا اب چلتے اگلے شیر کی طرف براق پر گویا سواری ہو گئی ہے اب سواری کو آگے بڑھنا ہے اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کیا منظر کشی کی ہے ہجوم امید ہے گھٹاؤ برادے دے کر انہیں ہٹاؤ ادب کی باغے لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ غلغلے تھے اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں پہلے ذرا اس کے مشکل الفاظ کے مانا ہو جائے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ ہجوم امید امید کا جھم گھٹا کثرت اتنی امیدیں ہیں گھٹاؤ یعنی کم کرو باغیں لگامیں جو ہوتی ہیں جانور کے آگے بھی لگام ہوتی ہے ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں غلغلے سے مراد چرچے ڈنکے بج رہے تھے اب یہاں ایک بڑا خوبصورت تخیل ہے ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرما رہے ہیں کہ اب معراج کی رات نبی پاک علیہ السلات وسلام جب آگے تشریف لے جا رہے ہیں تو اب جب سائلوں کا ہجوم آ گیا ہے اور امیدیں کم کرو یعنی مانگنے والوں کو ان کی طلب کے مطابق دے کر جلدی فارغ کرو مرادیں ہٹاؤ ان کی مرادیں پوری کر دو تاکہ رش کم ہو جائے اور فرشتے پکار رہے تھے کہ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سواری کو لے کر آگے چلتے رہو یعنی جو بھکاری جو سائل آئے ہیں سب کی مرادیں پوری کر دو تاکہ یہ ہجوم کم ہو جائے اور آقا کی سواری ادب کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ جائے اب چوبیسویں شیر میں امام اہل سنت مزید ہمیں آگے لے کر چل رہے ہیں اب سواری آگے جا رہی ہے اٹھی جو گردے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر گرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے ارے ارے کیا بات کرتے ہیں اللہ حضرت اب ذرا اس کے پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں غبار میرے میٹھے اسلامی بھائیوں گرد کہتے ہیں غبار کو رہے منور روشن راستہ جل تھل ہر طرف جب پانی ہی پانی ہو جائے تو کہا جاتا ہے یہ جل تھل ہو گیا ہے ستم سے مراد ظلم ہے اب میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ذرا اس شیر کا مطلب سمجھیے اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ سید السلاۃ اسلام کی جب ذات سوئے باری چلی تو اب ایسی نورانی گرد اڑی کہ ہر طرف نوری نور چھا گیا بادلوں نے راستہ گھیر رکھا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بادلوں نے راستہ گھیر رکھا ہے اور رنگ و نور کی ایسی بارش برسی کہ ہر طرف رنگ و نور جل تھل کر رہا ہے بلکہ جنگل سے بھی پانی یعنی نور کے فوارے ابلنے لگے معارج النبوہ میں ہے کہ آپ کے دائیں بائیں اسی ہزار فرشتے تھے ہر ایک کے پاس نور کی شمع تھی جب حضور نے اپنے رخ انور کو ظاہر فرمایا تو میرے آقا کا حسن سب نوروں پر غالب آ گیا حالانکہ صرف ایک ایک حجاب ستر ہزار حجابوں سے اٹھایا گیا تھا اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک کی سواری جب آگے بڑھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ نور نے جل تھل کر کے رکھ دیا ہے کیا خوبصورت انداز ہے اعلیٰ حضرت کا آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ان چاروں اشار کو دوبارہ سنیے اور پھر ناتخواں اسلامی بھائی ہمیں طرز میں سنائیں گے ابھی نہ آئے تھے پشتے زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے عجب نہ تھا رخش کا چمکنا غزال دم خوردہ سا بھڑکنا شوائیں بکے اڑا رہی تھی تڑپتے آنکھوں پہ سائے کے تھے ہجوم امید ہے گھٹاؤ مرادے دے کر انہیں ہٹاؤ ادب کی باغے لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ غلغلے تھے اٹھی جو گردے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر گرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل امن کے جنگل ابل رہے تھے سر ہوئی کی شلک سدا شفاعت میری مبارک سدا شفاعت میری مبارک گناہ نہ جھومتے تھے عجب نہ تھا رشک کا چمکنا عجب نہ تھا رشک کا چمکنا غزالے

بیٹا جل تھل کے جنگل بن رہے تھے تیار سول سو لگا سلالی سو لا وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہے چار سوئے شورا میرا جے مصطفیٰ گئے ہے چار سوئے شورا میرا جے مصطفیٰ ہے میرا جے مصطفیٰ ہے میرا جے مصطفیٰ ہے